جیش مسلح لشکر کو کہتے ہیں اور یہ جیش بھی دنیا کے کسی ایسے شخص کی طرف منسوب نہیں ہے جو جھکنا جانتا ہو جو بکنا جانتا ہو جو رکنا جانتا ہو یہ جیش نبی الملاحم یہ جیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے جیش محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے ہماری نسبت نبی کی طرف ہے جنہوں نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا جنہوں نے شرک کا خاتمہ کیا تھا جنہوں نے ستائیس جنگوں میں خود شرکت فرمائی تھی جنہوں نے مجاہدین کے وہ دستے تیار فرمائے جو اس زمانے کے سر فروشانہ حملے کیا کرتے تھے تمہیں چڑ تھی محمد کھڑا کیا تاکہ محمد کو گالیاں دے دے تم نے دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی سلمان رشتی کے مقابلے میں ہم جیسے محمد لائے ہیں جو بتائے گی کہ محمد پہ زبان درازی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تم نے تسلیمہ نسرین کھڑی کی تھی تاکہ محمد کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے مگر جیسے محمد اگر سوئی ہوئی تھی اب جاگ چکی ہے کسی انگلی کو ہمت نہیں ہوگی کہ مدینہ کی طرف یا مدینہ والے کی طرف اٹھ سکے